عاصم ہال کہتے ہیں میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے قنوط کے متعلق سوال کیا کہ آیا وہ رکو سے پہلے ہے یا اس کے بعد انہوں نے جواب دیا رکو سے پہلے ہے میں نے کہا لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد قنوط کی تھی یہ سن کر انہوں نے کہا لوگوں سے غلطی ہوئی ہے رسول اللہ نے صرف ایک مہینہ قنوت کی ہے جس میں آپ ان لوگوں پر بد دعا کرتے جنہوں نے آپ کے ان صحابہ کو قتل کر دیا تھا جن کو قرہ کہا جاتا تھا حدیث نمبر سترہ سو چونسٹھ مسنت احمد